من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم حبیبنا و حبیب رب العالمین پیاری حاجی بہنوں حرم فورم کراچی کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے مخاطب ہونے کا شرف مجھے ایک بار پھر مل رہا ہے اور آپ سے دعاؤں کی درخواست کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حدیث کا مفہوم ہے کہ حاجی سے مسافیہ کرو اس سے دعا کی درخواست کرو اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے تو سو پیاری بہنوں آن لائن مخاطب ہونے میں ہاتھ میں لانے کی تو گنجائش ہے نہیں لیکن دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ حرم فورم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے اس سے زیادہ ہمارے عمل میں اضافہ کرے اور وہ عمل جو نتیجہ خیز بھی ہو اور جو اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے اور جب ہم اس لیکچر کے بعد اٹھیں تو اس حال میں کہ رب کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں اور ہماری نمازیں اور تمام مراسم عبودیت رب العالمین کے لیے ہو جائے سورہ نام میں رب العالمین فرماتے ہیں کل ان سولاتی کہہ دیجئے بے شک میری نماز و نسخی اور میں تمام نسخ تمام مراسم ابودیت ماہیا یا مماتی ماتی اور میرا زینا اور میرا مرنا لاہ رب العالمین اللہ کے لیے ہو جائے جو عالمین کا رب ہے لشریک لہو جس کے ساتھ کہ کوئی شریک نہیں ہے وہ بزالکا تو اور اسی کا تو مجھے حکم دیا گیا یہی مجھے حکم دیا گیا وانا اول المسلمین کہ میں مسلمانوں میں اول ہو جاؤں سب سے بڑھ کر فرما بردار ہو جاؤں تو بہنوں اللہ کرے کہ ہماری نمازی اور ہمارے مراس میں ابودیت اور ہمارا متن اور جینا رب العالمین کے لیے ہو جائے اور قیامت کے دن ہمارا رب فرمائے یہ میری وہ بندیاں ہیں جو شرک سے بیزار ہیں اور علائ کلمت اللہ کی دوڑ میں سب سے آگے جیسے کہ ان کو حکم تھا سب اول المسلمین ہو گئی جی وکٹری سٹینڈ پر سب سے آگے نمبر ون روز قیامت لیکن ایسا ہوگا کب جب ابراہیم علیہ السلام وسلام سے ہماری نسبت پیدا ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت پر بات کرنے کے لیے جب بھی کوئی مجھے کہتا ہے تو مجھے وہ شیر بے اختیار یاد آ جاتا ہے کہ جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم جو چلے تو جا سے گزر گئے رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا عالم اس شاعر نے کس خواب و خیال میں اس شعر کو کہا تھا لیکن مجھے لگتا ہے رب کی راہ کو ابراہیم علیہ السلام نے قدم قدم کیسے یادگار بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وفا اور قربانی سے عبارت تھی نا ان کے لیے خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ابراہیم الزی وفا ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا دیکھیے بہن وفا ہے کیا اور وفا کس سے ہو اور جس وفا سے وہ خوش نہ ہو وہ وفا کیا ہے یہ تین سوال ہیں جو میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں کیسی وفا نماز اور تمام عبادتیں اور ریاضتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں پھر کیا ضروری ہے کہ زندگی اور موت بھی اسی کے لیے ہو مرنا جینا بھی صبح شام بھی آنا جانا بھی میل ملاقات بھی محبتیں اور نفرتیں بھی ذائقے اور خواہشات بھی سوسائٹی میں مقام و مرتبہ بھی سوشل سٹیٹس بھی عہدے و ذمہ داریاں بھی بزنس امپائرس بھی بینک بیلنسز بھی آمدنیاں اور اخراجات بھی حسن و خوبصورتی بھی تو میرا سٹائل اور فیشن بھی پرسنالٹی بھی بیوی بچے بھی محبتیں بھی عقیدتیں بھی برادریاں بھی لسانی محبتیں بھی زبان و بیان کے انداز بھی مشقتیں اور دوڑ دھوپ بھی سی کے لیے آرام اور آرام میں جاں بھی وہ بھی کیوں کیا یہ مشکل ہے تو پہنو وفا کا حق تو پھر ایسے ہی ادا ہوتا ہے وفا کیا ہے اور کس سے ہے کس کے لیے تو ہمارے سامنے اس کا ماڈل جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذات کرامی ہے جن کو اللہ نے خود یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے لیے اسوا قرار دیا ہمارے لیے دو ہی ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اسوا قرار دیا کہ قابل تقلید نمونہ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ نے کہا کان لکم فی رسول اللہ عصفت حسنا اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے جن کے لیے اللہ نے ہمیں کہا کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے نمونہ یعنی اس کو فالو کریں اس کے پیچھے چلیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں اگر اس نمونے کے مطابق ہماری زندگی اور ہمارے عمل اور ہماری ہر چیز نہیں ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں شرف قبولیت مل جائے ہمارے ہر ہر عمل کو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ماڈل کو ہم فالو کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوا پہ پھر کبھی بات کریں گے ابھی چونکہ ذی الحجہ کا ہی آخر ہے تو ہم ابراہیم ہی کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں علیہ سلاۃ وسلام تو ان کی زندگی پہ غور کریں تو جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ان کی زندگی کا پورا رخ اس کی پوری سمت اللہ کی طرف ہو گئی تھی انی وجہ تو وجی من میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں دیکھیے رخ زندگی کرو ہر کام کرو اللہ ہی کی طرف ہو صرف جا نماز میں کعبہ کی طرف نہ ہو ہر موقع پر ہو یعنی پہلی چیز ابراہیم کی شخصیت کی یہ ہے کہ ہماری شخصیتوں کا جس طرح ان کی شخصیت کا رخ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کی طرف تھا ویسے ہی ہماری بھی شخصیتوں کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے اور جب شخصیت کا رخ کردار کا رخ اعمال کا رخ اللہ ہو جائے رب کائنات ہو جائے تو پھر وفا اسی سے اور اسی کے لیے اور پھر وفا بھی ایسی کہ وہ خوش ہو جائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو وہ راضی کر دے دیکھیے بہنوں کوئی کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتا ہے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس نے وفا کا حق ادا کر دیا کوئی کسی کے عشق میں جان گوا دیتا ہے تو کہتے ہیں اس نے وفا کا حق ادا کر دیا تو اللہ سے وفا کا حق ہم کیسے ادا کریں گے ابھی آپ طواف کر کے آئے ہیں نا کیا کیا تھا طواف اس گھر کے چکر لگائے تھے دیوانہ وار لگائے تھے بڑے جوش و جذبوں کے ساتھ لگائے تھے اس کے در دیوار کو چمٹے تھے ان سے لپٹے تھے بوسے لیے تھے آرزویں کی تھیں تمنا کی تھیں روئے تھے محبتوں کے جذبات الٹا کے انڈیل کر آئے ہیں وہاں تو کیا عہد کیا تھا طواف میں کہ زندگی بھر اللہ تیری ہی طرف رخ رکھیں گے کسی اور چیز کو قبلہ و کعبہ نہیں اب بنائیں گے ابراہیم کی طرح اور پھر دوسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کی قربانی ہے اب قربانی کا لفظ قرب سے نکلا جس کا مطلب ہے قریب ہونا مقام و مرتبے میں تعلق میں قریب اللہ کے ہو جائیں اور قربان کیا کریں کہ جو اس سے اللہ کے قریب ہو جائیں تو بہنوں ہر وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے ہر وہ چیز جو ہمیں محبوب ہے قربانی یہی ہے کہ محبوب چیز محبوب کے نام کر دی جائے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی ہے کیا تو اب وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا فصل کا نماز پڑھ اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کر اور یہ تو آپ بھی جانتی ہیں نا کہ قربانی تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی کی تھی اور یہ کہ صرف متقین ہی کی قبول ہوتی ہے اور قربانی تقوی والوں کی قبول ہوتی ہے جب دلوں میں احساس ہوتا ہے رب خوف اس کی محبت ہوتی ہے اور قربانی پھر یہی ہے کہ محبوب چیز جو ہے وہ محبوب کے نام کر دی جائے ہر محبت قربانی مانگتی ہے ہر محبت اولاد کے لیے فیملی کے لیے جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اس کے لیے مال لگاتے ہیں اوقات لگاتے ہیں صلاحیتیں لگاتے ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں تو جہاں معاملہ بندے اور اس کے رب کا ہو تو کیا وہاں قربانی نہ ہوگی جبکہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حب اللہ جو لوگ ایمان والے ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں ابھی حج پہ آپ قربانی کر کے آئے ہم نے بھی دس الحجم کو عید عید قربان منائی اور قربانیاں کی ہیں ہم سب کو اب اس کسوٹی پہ خود کو پرکھ لینا چاہیے کہ اللہ کی محبت میں ہم کتنے شدید ہیں اور جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جب رب العالمین نے کہا بیٹے کو قربان کر دو اپنی محبوب ترین چیز تو انہوں نے بیٹے کو قربان کر دیا نہیں بیٹا بات اتنی سادہ نہیں ہے بیٹا تو انہوں نے بہت پہلے ہی قربان کر دیا تھا وہ شیرخار بچہ جب اس کو کہا ان کو کہا گیا کہ کو لب کو دک صحرا میں چھوڑ آؤ اور وہ اس بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ گئے مجھے تو لگتا ہے کہ قربانی وہی انہوں نے کر دی تھی اس بچے کی ان کو معلوم نہیں تھا کہ اب ان کا سروائیول کیسے ہوگا یہ زندگی کیسے گزاریں گے ہاں اللہ پر بھروسہ ضرور تھا اور یہی حال اللہ کا تھا اور ان سے قربانی کا مطالبہ اللہ نے یک یک نہیں کیا تھا ان کی تو پوری کی پوری زندگی ہی قربانی سی قربانی ہے ہر لمحے ہر آن اپنے رب کے لیے حاضر تھے ہر موقع پر فرمایا اللہ میں حاضر ہوں اللہ تیری رضا کے لیے حاضر ہوں انہوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ماں باپ کی شفقتوں کو چھوڑ دیا ماں باپ کو چھوڑا تو دولت و آسائش سے بھی محروم ہو گئے خاندانی گدی کو چھوڑ دیا سوشل سٹیٹس کو چھوڑ دیا برادری کو چھوڑ دیا بلکہ الٹا وہ دشمن ہو گئے در بدر ہو گئے وطن عزیز کو چھوڑا اللہ کی خاطر آتش نمرود میں کود پڑے اللہ کی رضا اور اطاط نے بیوی بچے کو بے آب و گیا ریگستان میں لا کر ڈال دیا بڑھاپے کا سہارا وہ بچہ جب سن شعور کو پہنچا تو حکم اسے گلے پر اپنے ہاتھوں چھری پھیر کر دنیا کے ہر سہارے اور تعلق سے کٹ جاؤ اور مسلم حنیف بن کر اسلام کامل کی تصویر پیش کرو تو کیا عمل تھا ابراہیم کا اس قال له ربه اسلم قال اسلم رب یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور یہاں علماء پہ بھی بڑا پیار آتا ہے مجھے کبھی کبھی شاید یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی ہو کہ جب اللہ نے کہا نا قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم تو اس کے اوپر علماء نے ایک چھوٹا سا لا ڈال دیا کہ یہاں وقف نہیں کرنا یہ رکنا نہیں ہے سانس نہیں توڑو اگر ٹوٹ جائے تو ادا کرو یہاں سانس توڑنے کا مقام نہیں ہے کیونکہ ابراہیم تو رکا ہی نہیں تھا اس نے تو سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں مانگا کوئی تجبزب نہیں کوئی تامل نہیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں کچھ نہیں کوئی روک ٹوک رکاوٹ نہیں جیسے اب اللہ رب العالمین نے کہا فرما بردار ہو جا تو انہوں نے فوراً کیا جواب دیا کہ تل رب العالمین میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا دیکھیے کیا جذبات ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں جس وقت کے انہوں نے قربانی کی ہے قربانی جانساری سپردگی فداکاری سرفروشی وفاداری کیا الفاظ اختیار کریں ہم امام انسانیت کے سینے میں جو جذبات اس وقت موزن تھے ان کے لیے تو ڈکشنری چھوٹی پڑ جاتی ہے اب سورہ صافات دیکھیے سو سے ایک سو گیارہ تک بلکہ اس سے کچھ پچھلی آیات بھی دیکھیے کہ جہاں اللہ نے کہا نا جا رب بہ قلب سلیم کہ وہ جب قلب سلیم لے کر آیا پھر کس طرح انہوں نے رب سے درخواست کی کہ ربی حبلی میں سولہین اللہ مجھے بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو کس طرح اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا اور پھر اللہ نے کس طرح ذبح عظیم دے کر اس کو بچا لیا پھر وہ سورہ صافات میں آکے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَقْنَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم کذالک نجز المحسنین انہو من عبادن المومنین دیکھیں رب العالمین کتنے خوبصورت الفاظ میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ پچھلوں میں ذکر خیر جاری کر دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم پر سلامتی رب العالمین خود بھیج رہے ہیں وہ کہتے ہیں رب العالمین کہ ہم اسی طرح محسنین کو بدلا دیا کرتے ہیں جن کے عمل میں حسن ہوتا ہے خوبصورتی ہوتی ہے ان محسنین کو اللہ ایسا ہی بدلا دیتا ہے کہ اللہ کی قدردانی کا سلسلہ رکتا نہیں ہے وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے فرما برداروں میں سے تھے دیکھیے اللہ کی قدردانی آج تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ابراہیم کے ذکر کے بغیر علیہ السلام وسلام ہمارے ہمارا حج نہیں ہوتا ہم درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر تو کہتے ہیں اللہ اس طرح رحمت نازل کر جس ابراہیم پر کی اور آل ابراہیم پر کی لیکن اب کروڑوں وہ انسان ان کی سنتوں پر عمل کر رہے اور کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے تا قیامت کرتے چلے جائیں گے اللہ کی قدردانی کا سلسلہ رکتا نہیں ہے اور جو اس کا ریوارڈ آخرت میں انہیں ملے گا میں اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے دیکھیے الفاظ سمجھاتے ہیں ہمیں یا اس چیز کو میں نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اس رخ کو حفیظ جلندری صاحب کی ایک نظم سے سمجھا تھا اللہ عالم آپ میں سے بہت سنے پڑھ نہیں رکھی ہوگی کیونکہ یہ ہمارے تو کورس میں ہوا کرتی تھی سیکنڈری اسکول کے کورس میں اور میری عمر کی بہنوں نے شاید پڑھی ہوگی باقی تو اب میں نے اس کو بہت ڈھونڈا بڑی مشکل سے میں نے اس کو پایا میرا دل چاہ رہا ہے آج میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں پدر بولا بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر آسماں ہے اس اطاط گزاری پر کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک جرت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک عجب بشاش تھے دونوں رضا رب عزت پر تعمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر کہا فرزند نے باپ اسماعیل صابر ہے خدا کے نام پہ بندہ پے تعمیل حاضر ہے مگر آنکھوں پر آپ اپنے پٹی باندھ لیجئے گا میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا مبادہ آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر رہا ہے پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی ہوئے ہر طرح سے تیار دونوں باپ اور بیٹے چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے بچھاڑا اور گھٹنا سینا رکھا چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو ہلکوم پہ رکھا زمیں سے ہمیں پڑی تھی آسما ساکن تھا بے چارہ نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بے چارہ میں دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پہ بحالی تھی چھری حلقو میں اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی وشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا مگر ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا کہا بس امتحا مقصود تھا اثار جرت کا خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا زبی اللہ خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا زبی اللہ پیاری بہنوں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم کی اس داستان وفا اور داستان قربانی میں میں کہاں کھڑی ہوں ان ساری منزلوں میں میں کہاں کون سی محبت ہے جو میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے سوچنے کی بات ہے نا کیا بچوں کی محبت مجھے اللہ کی راہ سے روکتی ہے کیا بچوں کی محبت مجھے حلال و حرام کی تفریق سے روکتی ہے کیا خاندان اور گھر کی محبت کو میں نے قربان کیا دیکھیے دین تو ہر آن قربانی مانگتا ہے میرے اوقات مانگتا ہے میری صلاحیتیں مانگتا ہے میرا مال مانگتا ہے کہ قرض حسنا دے دو میں نے کیا قربان کیا میں نے کیا کیا وفا کا حق میں کیسے ادا کر رہی ہوں اور اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے کیا میں نے کبھی یہ سوچا اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے وفادات کی قربانی وابستگیوں کی قربانی خاندانی محبتوں کی قربانی برادری کی قربانی اپنی رائے کی قربانی اپنی پسند کی قربانی میں اس میں سے کس قربانی کے لیے تیار وفا کا حق تو پھر ایسے ہی ادا ہوگا پیاری بہنوں پیاری حاجی بہنوں جس طرح ہر دور کے شیطان کے ہتھ کنڈے الگ ہیں اس کی چالیں الگ ہیں اس کے دام دل فریب الگ ہیں اسی طرح ہر دور کا تقوی الگ ہے اور ہر دور کے تقاضے الگ ہے قربانیاں الگ ہیں ہاں بنیاد سب کی ایک ہے وہ لذین اشد حب للہ والذین آمنوا اشد حب للہ دیکھیے میری بہنوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی رداد آپ نے بارہا سنی ہوگی میں ساری کی ساری دہرا نہیں سکتی ایک نشست میں بس اللہ ہمیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والوں میں لکھ لے اللہ ہم تیرے خلیل کی نقل کرتے ہیں عمل سے بھی سیرت سے بھی ہمیں ان کے جیسی عطا کر دے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے طریقے پر ہر کام کریں دیکھیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے مشن میں کس طرح انہوں نے سب کچھ لگایا ہے بیوی بچے پوتے سب اس مشن میں لگا دیے بڑھاپے میں اولاد ملی تھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کو روزی روٹی کمانے کا کوئی گر سکھا جاؤں ایسا نہیں کیا انہوں نے سب کو رب کی راہ کا مجنو بنا دیا ہماری ایک بہن ہے عالیہ زاہد ان کا ایک جملہ مجھے ایک دفعہ بڑا پسند آیا تھا آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ ایسے ہو جائیے اپنی پنڈلیوں کو ایسے تھکائیے کہ دنیا کہے یہ پاگل ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیا نہیں کہا تھا لوگوں نے کہ پاگل ہے دیوانہ ہے مجنو ہے پیارے نبی کو بھی تو ایسے ہی کہا گیا نا تو اگر ہمیں کوئی کہہ دے گا کہ رب کی راہ میں دیوانی ہو گئی پاگل ہو گئی تو نبی کی سنت ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام کی ردات یاد کریں تو کبھی ان کے کنورسیشن پہ غور کیا رب العالمین کے ساتھ جب اعزاز ملتا ہے تو کہتے ہیں نی لکل اناسی ماما تو کہتے ہیں اور میری اولاد کالا من ضروریتی کالا لا ینالو عہد ظالمین کہ ظالموں کو اللہ کا حید نہیں پہنچا کرتا دیکھیے نسلوں کی فکر کرنا ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے نسلوں کے اخلاق کی فکر ان کے کردار کی فکر ان کے ایمان کی فکر ان میں متقین کے ایمان بھی چاہیے ہمیں تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر کہ ایک ایک مشن توحید کا لے کر جب وہ اٹھے نا کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے تو اس میں انہوں نے اپنی پوری فیملی لگا دی ان کے کوئی صحابہ نہیں تھے ان کے ساتھ کوئی امت نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک بھتیجا لوت اور بس اپنے بیوی بچے پوتے سب انہوں نے اس راستے میں کھپا دیے سب کو اسی راہ میں لگا دیا اور ان کی نسلوں پہ اللہ نے یہ کرم کیا تینوں بڑی آسمانی کتابیں تورات انجیل اور قرآن ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں پر نازل ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو فادر آف دا نیشنز کہا جاتا ہے ہر ایک ان سے نسبت پر فخر کرتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم سے نسبت پرانی ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں اور آپ حاجی تو جائز طور پر وراثت ابراہیمی کے وارث ہیں ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے کیا اس پر ذرا سا غور کر لیجیے انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کیا تھی اور جب ہم شعوری طور پر اس کے وارث ہیں تو کیا ہم امامت کے حقدار نہیں ہیں جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے دی ابراہیم کے شعوری وارث بنیں گے شعوری ان کے طور طریقوں کو اپنائیں گے اور ان کی طرح للہ فلّہ ہر کام کریں گے اور اللہ کے لیے خالص ہو جائیں گے اور خود کو ایسے تھکائیں گے کہ دنیا ہمیں کہے یہ پاگل ہے تو انشاءاللہ وہ امامت ہمارے حصے میں بھی آئے گی ہماری نسلوں کے حصے میں بھی آئے گی اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو بھی اس کام میں لگانے والا بنا دے میری بہنوں ہمیں اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے کیا میں جنت میں ہوں اور میرے بچے دوزخ میں ہوں گے تو کیا میرا دل لگے گا جنت میں ہمیں سب کو ساتھ لے کر جانا ہے اپنے خاندان کو اپنے محبتوں کو اپنے رشتے داروں کو اپنے ہمسایوں کو جن جن سے محبت کا تعلق ہے سب کو اس راہ میں لگانا ہے سب کو بتانا ہے ابراہیم کا طریقہ کیا تھا اور سب سے کو نے مل کر اس راستے پر چلنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اجتماعیت کا سبق آپ حد سے لے کر لوٹی ہیں آپ نے وہاں سیکھا ہے مل کر کام کیسے کیا جاتا ہے مل کر شیطان کو کنکریا کیسے ماری جاتی ہیں اور ہر کام مل کر کیسے ہوتا ہے تو اس امت کو ملنا ہے اکٹھے ہونا ہے ایک کرنا ہے اور مل کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ہمیں فالو کرنا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں لکھ لے جو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں اور ان سی سیرت بھی ہمیں عطا کر دے ہمیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والوں میں شامل کر دے ربنا تقبل کرتے منہ ان کن تصیم علینا انا کنت التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ اجمعین و راہ اجمعین کا یا رحم الراحمین